فتنے تو اپنی رحمت کی پناہ بخشے بالخصوص نس کو شیتان در پہ نجات عطا فرماوے حق بولنے حق کے چلنے اور حق کے ہی مرنے کی توفیق بخشے علی گڑ شریف شہر کا سالانہ جلسہ دشمے عید ملاق النبی صلی اللہ تعالی وسلم سلسلے کے اندر ہم حق کو صداقت مرد مومن الحاظ محمد اکرم صاحب منعقد فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہوں نے خاندان دنیا آخرت نیک بختی عطا فرماو ہر ہر فتنے کو ہر آفت تو انہوں نے خاندان میں محفوظ فرماو برابر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد شیل صاحب لیاقت پر والے جناب کے سامنے میری تاریخ تو علاوہ حقائق بھرے الفاظ نال جناب نال مخاطب سن مولانا بھی جی، بڑی سفت پسند آئی میں نے حق پرست حقست پورے ملک کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخصیات پیدا فرمائے ہوئے رکھے ہوئے جنہوں نے سبھی عدالت نہیں دیتی ہے اور حق پرستی کی دولت بھی دیتی مثلا طاہر القادری کا نام ہونا سنا ہندو استاد استاد العلماء مولانا عبد الرشید جھنگی صاحب جنہیں بتیس سال محب اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رضوی جامع مسجد کے اندر جمعہ چل مبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا بریلی شریف کے پڑے نے خواجہ حسن سوال کے ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹنا فرمائی خواجہ حسن سوال دے مرشد جنہ کا واقعہ مشہور ہے سکھا راہ پوچھا کروڑ کروڑا تو انہیں فرمایا کروڑ راہ کہ توڑ تو سکھا سمجھا کہ کروڑ توڑ تاہ دس فرمایا کر بند کرو اکھان سر سکھا رام ہو گیا انہیں آخر بابا یہ کتنے لیا انہیں فرمایا بھائی آخر توڑ راہ دس ساڈا توڑ ہوئی جو سراج احمد لال ہے ہاتھ تو بائر کینگل سید علی شاہ صاحب والی پریر احمد لال ہے کئی سال پرند رہے ہیں جی حیات میری انہوں کے علاقے جوتیا والا چک ہونا جوتیا چک انہوں نے ہوں میری تقریر سے پنڈ انہیں رکھائی سے میرا میں سنیا کوئی ٹی وی تو برائیاں جو ابھی تک بڑا بولتا ہے انہوں نے شکایت کسی بندے کی تھی سارے پنڈ کی بھی جاؤں گا انہیں نے آپ کو بلاؤ وہ پھر آپ آ جائے شاء نہیں نہیں کٹھی سے میں اسے تقریر کی اللہ تعالیٰ کے فضل نال ایک اتنے ملا میں سی پروفیسر سے چلو کیوں گیا وہ ایک بچہ سی انہوں اگ لگ گئی تقریر کے بعد رولا پان لگ پیا وہ اڈے پیاب کا خطیب بھی مولا نال تھوڑا وام کے بندہ سوال لکھا بھی ایک آیا جا لاہور والا ہوئے آ گلا بیان کر دیا فلانا بندہ اندر خلاف بولے انہیں فتوا لکھا جا چی مالی کے خلاف بولے انہیں پچھلے مالی ہوگی اڈے شیرا باد والے میں فتوا لکھا کرنا اڈے شیرا باد والے جہاں چشتی دیا گلان جو کر گیا وہ سچیاں نے دن والی گلیں جہاں انہوں نے خلاف بولے والا اندر پیچھے نماز نہیں ہوگی وہ اڈے شیرا باد والا انہوں نے امامت کٹ مارا تھا اسی طرح ہو سا خرید کوٹ کے مفتی سرا عالمگیر کے مفتی مولانا مفتی محمد استاد الاما استاد کل مولانا تام محمد شاہ بنیالی احمد شاگرد شاگر مدرسے کے مفتی غلام مستفا رنگی صاحب چاچا جی سکے جیبر مولانا مفتی محمد حمید صاحب عمر رشیدہ نے نے میری ایک تقریر میں سنی انہیں یار مایوس ہو کے ہر پاس میں نکر سے لگ گیا کوئی شہ نہیں فراڈ بازی یہ دکھ ہے کٹ پھر ایک تقریر سنی آس لگ رہی ہے الحمد للہ ہے سارے کو ہے سب تو پھر پروان لگے میں بڑھڑا بندہ ہاں۔ اس علاقے جتنے تیری تقریر ہو میں سر کے کفن بن کروں گا تیری تقریر ہے میں خبردار کر رہا کوٹ مچھن شریف دے خواجہ مشتاق فرید صاحب جان دو ہفتہ ہو گیا لوگ شریف میری تقریر سی مولانا مفتی محمد امیر صاحب کو سی دوسرا سال انہیں میری تقریر سی ایس سن کے مولانا ننیم صاحب نے فرمان لگے سارے اجالے سے والا والا مرید کرنے والا ڈاکٹر کیا ہے جی نہ ہوں تو میں اپنے پتر چشتی نے مرید کرتا تو نہیں سب کو کچھ لوگوں کو بولنا کھانے ساتھ گل کر دیں یہ میں کیوں کیا بیان کرنا اس واسطے نہیں کہ تصا میرے مریض کے قابل نہیں میں کہ میں جب اک ملی ہے تھوڑی دیر جی، میں پتا لگا کہ میں ہالے کسی کامل کا مریض بھی حقدار نہیں اور نہ ہی جو کچھ مینو درویشا کو حق لبا ہے اس حق تو یہاں گلوں کی ہے سمجھا نہیں ہر بندے نو حق کی ہوتی ہے حق میں باقی جماعت کثرت دولت افراد نفری کی لڑ ہوتی ہاتھ بھر شہر ہے تینوں کسی طاقت کی لڑ نہیں ہے خود ایک طاقت پتا امام حسین سلام اللہ علیہ ہاتھ بھی طاقت لال کھڑوتے ہیں امام نشان ہو گیا میں اس واسطے گل کا کرنا کہ بے وقوف لوگ جڑے ہوں نہ کچھ دین بے وقوف وہ ہاتھ میں منگ اس واسطے کہ اندر لگ جائے کوئی کوئی لگا ہے یعنی ایک بندے ہوتے ہیں جڑے بندے ہاتھ دوسرے ہوتے ہیں جڑے ہاتھ میں کسان کرنے بندے کا مولا علی مشکل پچھا فرما وڈے وڈے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جڑے بندے پچھاڑ پچھاڑ ہاتھ یعنی ہاتھ ہاتھ نہ یعنی پہلے میں میں پھر بندہ بندہ دیکھا پورا آئے تو کھانا ذہن ملا دوسرے فرمایا وہ ہوتے سرمایا ہونے جان پہلے پچھاڑ دیں ہاتھ میں باہر یہ چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں چھوٹے سہنے والے نے میں انہوں واسطے گل کرنا کہ سنجیو الحمد اللہ پرست بندہ نہ ہوئے پرست نہ ہوئے دین پرست ہوئے وہ اس گل سنتا جائے گا اور مولانا کو مجبور ہو جائے گا کہ بس نہیں سکتا اللہ تبارک متالا انہوں مزید شانہ تھا فرماوے میں چیز دی روحانی اسلام فرما اور سڈیا کمیاں دور ہو جان تاکہ دنیا تو کامل ایمان نال کر چلے بس اصل سارا مقصد نہ چیز اس وقت جناب کے سامنے جس موضوع پہ کلام کرے گا اس کا عنوان تزکیا و تعلیم جڑا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت نبوت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت اور رسالت دا منصب تعلیم کتاب اور حکمت بھی دن سمجھ آئی لگا سکرین کتاب والا سکما تسری کا مطلب ہوتا ہے کرنا صاف کرنا پہلا یہ سمجھانا پہلا تعالیٰ نے ایک تھان سے تزکیے کا ذکر پہلا فرمایا یہ تھان ہے تعلیم کا بعد ایک تھان سے تعلیم پہلا ہے آباد بعد اس تقدیم تاخیر سے پیچھے کرنے کی حکمت کی راہ کہ تعلیم تو مقصود بذات اصل یہ ہوئی پاک کرنا تعلیم فی ذات ہی مقصد نہیں اصل مقصد پاک کرنا اور بعد میں اگر کوئی شاید پاک کر دینا اصل مقصد تعلیم تو پاکی تو صفائی ہے تو جب مقصود ہے ذریعہ تعلیم ہے مقصود ہے تعلیم تعلیم نہ نہ ہونا کہ رہی تو پھر سالیم نہیں رہا ہے جی نہ مرمائی تو کچھ نہیں کا پلیٹی پلیتی پلیتی ہونی جی گند ہی گند ہونا جی میرے آیا ہے پانی پاف کر دیں جی نہ رہا تو کد ذریعہ ہے وسیلہ ہے یہ اصل ہے آ رہے تھے آنے کتاب والا حکمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدعا منگیے انہیں فرمایا ون کتاب ون دخمی ہے انہیں بعد رکھا سبحان اللہ یہ دو آیاتوں کے نسلی اختلاف کے اندر تہذیب پاس بڑا اصل مقصد ہے تعلیم سے حاصل ہوئے تعلیم ہے ورنہ تعلیم ہی نہیں پاک کرنا مقصد تعلیم ہوئی ہے جی تعلیم ہوئے گی تو پاس ہوں رہیں گے تعلیم نہ رہے تو گند ہی جی گند تو پلیتی پلیتی ہو جانی کوئی پاسی کو نہیں رہنی تو قرآن مجید نے صرف لفڑا اگے پیچھے کرنے کے راج سمجھایا سمجھ آ رہی ہے سمجھ بولو سبحان اللہ ہر چبلا میں دسنا بے کرتی چاہیے کرتی ہے جو پاک جو کرنا ہے رسول نے ہر کہڑی شاید سے پاک کرنا ہے گندے عقیدے اور سوچا تو اور گندے اخلاق آج تک گندے عمل تک کیونکہ ایک انسان کی قوت ہوتی ہے فکریہ سوچ والی طاقت اللہ تعالیٰ رکھنا ایک قوت عملیہ عمل کر جس طاقت وال بندہ کر دے کام دو طاقت والا بلا لیں گے رکھنے یہاں ایک بھی گندی ہو جائے تو بندہ پلیٹ ہو جائے جی سوچ پیڑی تو بندہ کام تو جمل ہے کل دے سفائی صفائی کر ضروری ہے سوچ بھی صاف سیکھی جائے عمل بھی صاف سیکھا جا رہا ہے ہاں، بولو سب بحال ہوا یہ داخل کرشے جی جی انہیں دکھانے تکلیف دیتی بڑا چنا مشین کر کے پاس آئی خود نبی سے کیا خود خدا بھی بچا آیا تو پھر سوکھا سال کجرا بھی سنی جاتی ہے ہر کسی ہے میں نے تو قوم کو سبحان اللہ کے اعتماد سبھان لا تو اس کا میں ایمان اگلے دن میں منڈی احمد آباد ہی رہا اور دوپہر پار کر تقریبا میرے دوڑ کا ملا لگا کھڑا وہ جو کفر بکی جا رہے جو بکی جائے اتوں میں آیا میں میں میں میں میں میں کے کے جب لائی کہا وہ میرے تو تو تو آئے من اس اس واسطے واسطے نے تاری مار پھر کرانا کو جاگتے رہو رہو گل سمجھ ہاں یہ یہ بعد بعد رب کرے گا دلوں آتی ہے سات سمجھ کے آتی ہے فون رب تھوڑا نکلے کرے گا توجہ لال بولو سبحان اللہ ہوش ملا میں کیا کرنا کہ بندہ جی سوچ پہلی قوت فکریہ چکلاگت آ گئی ہے کچھ نہیں چاہے گمراہی بدار سوچ پلیت یہ سب تو بڑا پلیت ہے جن سوچ پلیت ہے سب تو بڑا پلیت ہے یا انہوں کافر آخیا جاتا ہے اسلام کی زبان یا دال مدل آخیا جاتا ہے گناہ آخیا جاتا ہے سماج آخیا جاتا ہے یہ کا پلیت ہے منہ واسطے بڑا وقت لگتا ہے بہت وقت لگتا ہے دوسرا ہے امر جاتا خراب ہو آٹا خراب ہو خراب ہو سوچ ہوئے پھر بھی یعنی کیا مطلب کہ سوچ چولیم آئی ہے یہ بندہ پلیت ہے لیکن یہ پلیت ہے تھوڑے کیونکہ صفائی ہو سکتی ہے تو چیتی ہو سکتی ہے رب العالمین نے منصب رسالت یہ کہ رسول پاک کرنے میں اور تعلیم کتاب اور حکمت بھی دیں گے سر روز فرمے نے ہوتی ہے پہلا جی تو بعد کوئی شہرت کری جاتی ہے برتن بھاوے سونے لند کیا ہے جنا چر صاف نہیں کرو گے دھد نہیں کرو گے پہلا صفائی ہونی صاف کر کے پھر دھد پاؤ پانی پاؤ شہد پاؤ جو مرضی پاؤ والے پڑے جی سفائی کرنے تو پہلو تصا پا دیتا دھد پایا شاید پایا جو پایا گند بنا پھر کیوں سنا رکھی ہے ملا نے محمد کتاب والا حکمہ رسول کتاب حکمت کی تعلیم دیں گے پاس کر دیں گے کیوں سمایا صاف پاس کروں گا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم جو ہے برتن دل والے ہے پہلے گند صاف کیا جائے جب سفل ہو جائے گی پھر جو کتاب حکمت آ رہی ہے سرا پر نور بندی جائے گی جب قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے جہاں والا بلوان ہے وہ اس پاک قرآن حدیث اپنے کنڈ کا ذریعہ بنا بنایا اس کا غلط استعمال اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے گاڑا Thank گا سنو مثال دینا اور مثال دینا سمجھان کی خاطر سمجھ لال بولو سبحان اللہ قرآن فرمایا نا دل میں دہی کثیر ہوں یادی دہی کثیرا اس قرآن کے ساتھ بہتوں کو گناہ کرتا ہے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے کیوں کہ بلا قرآن کی مثال سمجھو قرآن حدیث کی علم کی مثال سمجھو یہ روشنی بیٹری بیٹری آئے چور کے ہاتھ سے باقی کے ہاتھ سے قرآن اور حدیث یہ قرآن حدیث آیا خارجیاں دے ہاتھ انہوں لانت آپ ہی گمراہ ہوئے لوگوں گمراہ جانا تر گیا یہ قرآن آیا آیا مولا علی دے ہاتھ انہیں کی بنایا خارجیاں ایمان دی دولت لٹن کا ذریعہ بنایا میرے مولا علی ایمان دی دولت کا ذریعہ بنایا تا کر کے جب خارجیا نے قرآن ہاتھ چ لگتے ہوئے سن لوگوں آخر سن لوگ سڈے کو قرآن سڈے نال لگ جاؤ میرے پاک لی مشکل کشا آپ جواب دیتا لوگ یہ چپ قرآن میرا میرا بہت قرآن ہے کی مطلب وہ کتاب حکمت روشنی میں میرے کو لینی جی اور مولا علی کا اندر جو صاف تھی سمجھ میں نے فرمائی مرے بول سبحان اللہ اندر صاف سی نا قرآن حدیث لٹن کا ذریعہ نہیں بنیا دیر کا ذریعہ بنیا جہنم لگان کا نہیں جنت لگان کا ذریعہ بنیا جی چبڑا خاطیاں ہاتھ پہنچایا ہے یہ قرآن حدیث ہمارا جہنم لے کے جا رہا ہے جب اندر پلیت ہوئے نا تو قرآن حدیث نو اپنے پیچھے چلا گا جب اندر پاپ ہو جائے قرآن حدیث کے پیچھے آپ نے چلا گا رب وحدہ لا شریک مولا جی پسند کرتا ہے اس طرح کی سوچ رب وحدہ لا شریک شریف متعلق ان یقین ہو جائے یقین ہو جائے کہ سونا نال ہر وقت دیکھ ہے سارے عمل میں ہر کی نگرانی ہے جب یہ سوچ رہے اندر پاک ہو جاتا تبرانی سبھی شریف حدیث پاک نبی نے فرمایا پوچھا گیا سرکار نے صحابہ پتا جی ماں مت تجزیا کو یہ تجزیہ کیا ہے کیا ہے صحابہ نے کی تیار سلا نہیں معلوم فرمایا ایک تصور کر رب لو پاک ہو جائے بولو چا سبحان اللہ بلا رب کے جڑے فقیر لوگ نے نا درویش لوگ یہ دولت دیں ابو بکر پاس عمر پاس عثمان پاس علی پاس یار بندہ وہی وہی بندہ حضرت عمر جب وہ کھانے چلے اس میں تاکہ میرے نہیں لگی باہر باہر حالت چلے بندہ اس کے پاس کے پہلی کلیپی کا بھی سی اور پاکی کے ہوئے بندہ اس کے شخصیت کے ڈاک کے فرق کیوں آ گیا ہے فرق سے سے آیا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے ایک دولت ایمان عقیدہ کا ڈھایا ہے سوچ ہے ہے ہے ہے گئی تو عمر عمر کا عمل عمل پاک پاک پاک پاک ہونا گیا ہوا وہی شرک کی فرشتہ بعد بنیا تھا توجہ نال بولو سبحان اللہ اللہ سمجھ آ رہی نا کوئی نہ ہاں ہوں اتنے گل کر لگا نبی تسکیے کرن دی خاطر تعلیم دیں اور تعلیم دا مقصد یہ ہوتا ہے نبی تعلیم دن صرف اور صرف رب کے دربار کے ہوں طالب کسی اگے نبی تعلیم ہو سوال نہیں کرتا جہاں جا رکھے کہ نبی تعلیم کسی تو گل تو توجہ ہوگی کتنے گل پہ جاتی جڑا یہ سوچ رکھے نا کہ نبی تعلیم دے مسئلے دے اندر کسی کو منگا کسی ہوتی ایمان تو فرے تا کر کے نبی ہاتھ فرمایا کہ نماز جو محلے میں معلم ہی ہوں یہ ہاں۔ اور نہیں توجہ نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے پاک نبی نے بارے یہی فرمایا کتاب حکمت کی تعلیم وہ دیتے ہیں جو جتی پہلے تو رکھا ہے کہ پاک کرتے ہیں یہ مطلب ہے پاک نبی اپنی تعلیم کرتا کسی دے اور تعلیم مل وین کانو من قبل لفی وفی مبین اور توجہ لکھتے تھے توجہ لگا سبحان اللہ وین کانو من قبل وفی دلال نبی کی تعلیم سے پہلے سوال ہے کیا اس وقت یہ جنہ مومن آخیا جا رہا کہ گمراہی سن کیا انہوں کو لکھنے کا ول نہیں تھی کاروبار کے طریقے نہیں تھے کہ مال کیون کٹھا کرنا کیا حضرت صدیق اکبر تاجر نہیں سن کیا فاروق کے آدم سفیر نہیں سن مکے کے غیر ملکوں کی سفارت حالت فاروق عالم دے آپ کو حالت شرک دے سوال ہے تجارت بھی کرتے ہیں تعلقات بھی ہے غیر ملکوں لکھن بھی جانتے ہیں کئی یہاں پھر کی وجہ ہے کیوں گم رہی ہے اس واسطے کہ یہ جو کچھ اس کا کافی نال تعلق نہیں سبحان اللہ سجنا جہاں سمجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی فیس کسی شکل منگی بھائی مان مرتد گستاخ رسول محبوب خدا دے ہوتے تو استاد بنے تعلیم دے توجہ نہیں فرمائی نے عجیب گل ہے یار ویسے بےمان جب ہونے بندہ آئے نا بزرگ لوگ نہیں فرما دے جا پاک کرتے پاک دے تو نبی پاک کر دینے انہیں اخلاق کا پیڑیوں کے اندر ایک ہوں خواہش نفس کی پیروی اتنا ہوا نبی کی کرتے ہیں خواہش کی پیروی کرتے ہیں اتنا اتنا ہاتھ کرنے پھر دو چیزاں نے بندے دن ایک ہوں دل ایک ہوں نفس دل کا کام ہے حق ویکن حقیقت ویکن دل حقیقت پسند ہے نفس نفس خواہش پسند نہیں ویکنا غلط ہے یا صحیح دل رب کے انہیں ویکنا یہ صحیح ہے غلط سجنا منافق نفس میں جب دل دل بندے کا ایمان کی دولت نہ رنگیا ہوئے یہ اندروں ملامت کر دے ہاتھ گل آئے کہ آدھا ٹھیک کیا کریں جب اندر آخر گلت جا کر نفس کا کی ہے جب خواہش دل حقیقت دل حقیقت والے پاس کھچے لیکن وہ حقیقت ہوئے نفس کی خواہش کے خلاف ہر منافع نفس دل سے چل جائے اگر مرے زمانہ کتنے چل جائے دنیا چل آئے دنیا تو وقت ہونے کریے میں نو لے نفس بندے کا دل کے کر کے منافع کرنا نفس دل کے غالب ہوگی دل کی گانوں نہ خوشگوان ہوگا دل کی حقیقت نفس کے غالب سجنا سبحان اللہ اور قسم خدا بھی کر کے آنا ان ہر ہر کتاب ہدایت دے جس کڑمے ایک دل والی کتاب نہیں نہ پڑھیے جھیری پڑھتا جائے گا پٹھے مرتا جائے راج نہ سبحان اللہ نہیں جانا پہ مدرسے حکم کر سکتے ہے پر چلا نہیں سکتے آپ بخر چل مدرسے جنہ کا نام نہیں اتنے آبادی نہیں ملتی اتنے وسو نہیں ملتی اتنے لوگ نہیں ہوں اتنے رشتے نہیں ہوں محرآ مہران سڑکے جاؤ اج بھی پیر بنے پھر آخر دعا منگو میرا پتر گیا تیل سارا کامیاب ہوئے میں نام لنگن نہیں ملک جانا پہنا ہو اتنے شیطان ملنے ننگے ملنے ابلیس ملنے یار ملنا ہو ہرویار بابا چلتی سن کے آٹھ کے سامویار انگریز کی کتاب کے ورکے لکھا کھ نہیں لگا جی جی قسم خدا دی پر سر کے جا وہی اس واسطے شہر دا ماحول آلو دیہات کا ماحول نظام فطرت کے مطابق ہوں رب سونے اپنے حبیب نے اتنے رکھا تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کو کچھ لائ نہ ثابت ہوئے فکیران کی گل ہاں باہیں فکیر ہوگی لاہور دا باہیں ہوے ریاست باہیں کسی علاقے جب گے گل ایک سیانے ایک گل کرتے ہیں چگل جہاں ہوتے ہیں وہ خرچہ مارتے ہیں سک رہ مدرس نکالا مدرسے حکم کر سکتے ہیں کہ آپ کو نہیں پر چلا نہیں سکتے یہ واسطے پھر کر جی جی قسم خدا دی پر سر کے جاوا وہی نرالے فطرت وہی سادگی مہران جلیا محبوب خدا رکھ کے پلیا ہم حلیمہ دے توڑ کے اب جلی فرمائی ذرا جی بول سبحان اللہ کبھی سوچے نہیں مجھا کی سی جلی شاہ پلے دیہات تو دیہات بھی آرام جی بگر گل کیس واسطے شہر دا ماحول ہوں دیہات کا ماحول نظام فکر کے مطابق ہوں رب اپنے حبیب حدیب اتنے رکھا تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کو کچھ لے نہ ثابت ہوئے بھی کہ الٹ نہیں رکھے نسرے شہر تو شہر شہر تو بڑا شہر جو آپ سیکھیں چلے اتنے سارا کچھ الٹو رکھنا رکھ کی ہو سکا کال سیا ایک گل کرتے ہیں چگل جہاں ہوتے ہیں وہ بکری کچا مار توجہ نہیں پر پائی سیا سارے ایک گل ہوں ادھر کلنڈر ایک بال آتا ہے آخر جی فاروق کو سلمان بنا نہیں تو مر بیا بان نہیں ادھر کٹی تعلق ہے بس بے حاصلی چپائے بندہ بخسلی واسلی شاید ساتھی فرمانا ہے پر تعلق جڑے نا یہ جاب ہے یہ پردہ بڑے آخر یار ملنے چپائے بندہ بخسلی واسلی یہ تعلق کٹے گا دل جڑ گیا وہ صحیح آپ کرنا چاہو گا لوگ نفس نہ پھر کتاب پڑھے گا جی جز لکھا کر پڑے گا صحیح لکھا کر نہیں کر سکے گا ہو نہ کھائے اللہ اور سجنا جاتا رب سبحان اللہ جی پاکی نے نہ ملے اتنے دل بچارا ہو جاتا ہے ہاں، کیونکہ اصل کالی میں پاک کرنے کے واسطے صاف کرنے کی خاطر جیت یہ پاکی صفائی نہ رہے نا وہ دوائی خدا دی اتنے تعلیم ہی میری لانت پڑ جاتی ہے اپنی آپ آنا کلنڈر اقبال فرمانا سنا اقبال فرمانا یہ ہو رہی دلوں دیکھو ہوتی اندر دی صفائی حبیب خدا پکڑ دینے سچ گل کہ سفائی نہ نہیں نا تو دل دل پلیت پلیت ہے رب گا جائے جائے لے کے گا سگا دے سگا معاف کرنے والا کر دے تو مرضی حساب کر کے آ جائے تو بس خدا پاؤں درد کھلے لگا ہاں جنہ کا لکھا ہے ایک کا ڈر رکھ دا بڑھوکا یہ پلیتی سی سہی ہے جب پہ زندہ بال خبر پہ جائے یہ پلیتی ہوں رب سونے اپنے حریف نے سرار اتارا ایک متعیح یعنی نے کلام بھی فلم کر جا سمجھے وہ جڑی پلیتی سی کہ یہ وڈے ہو گئے سارے نال کے کھان گے یہ پلیتی دا اصل منشا ہور سی کی جو رب سونے پیدا کرنے والے بارے صحیح علم نہیں سمجھ دے یقین نہیں سمجھ دے عقیدہ نہیں سمجھ دے وہ یہ سمجھتے سر تو میاں یہ جہان ہے سارے نال ہی ہے وہ ٹھیک ہے پیدا تو کرتا پیا پر جا کھان پی کا کرنے ہوں سارے دے تم نہ کرے گا یقین کی دولت کو محروم ہو سکے یہ پلیتی ہے کہ بندے والی آخر رب آپ اچھا بھی رکھ دینا اور بھی کرام فرما دے گل سناوا صاحب بولو کرام فرما نے جنگ تو سرکار روانہ فرمایا کوئی شہ نہیں تین چار سو بندہ مار پر وہ یقین جو اندر آ گیا کہ آپ تھوڑے جنہ چر روح نے رکھنی ہے رسک دینا ہی دینا نہ وہ کسی کو پوچھ کے دینا اور جو ہے سرکار نے یار فرما دے سجا پہنچے جنگ دکھا دے کوئی شہ نہیں حالت اختیار بن گئی سمندر کی سب چکر درج دا میں موج آئی کوئی ایڈی بلا جانور باہر انہیں ختیا کوئی مچھلی پتا نہیں ایڈی وڈی تھی کوئی سابا فرما نے ان کی ایک اکھ اٹھارہ بندے بہ گئے اچھا جو رج رج کے کھدی جو رج رج کے کھدی اگر مدینے آپ سے بھی لے گئے ہاں جی یار بھی کھوائی آپ کی بلا کوئی مچھلی آ گئی وہ سجڑا ایمان نہ دس کجا بال کے مرد شریک نہ ہو جائے کجا اپنی فکر بھول گئی اور نہیں فرمائی بول سما پڑھ کے لاؤ سڑکے جاؤ نماز پڑھنے کر لو گل ہاں دیکھو تو صحیح میرے مستفا کریم پاک کے میں پکڑ تعلیم کے لیے جی جی نماز پڑھنا کرے سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم تو سمجھے گا کتاب سامنے ہوئے تھے پھر تعلیم ہے میرے پاس نبی دی انوکھی تعلیم ہے تو نماز دے وچ کھلے رہا ہے تعلیم تینوں تعلیم دتی جا رہی ہے ہاں۔ پانی مستفا بارے فکر ہے میرے آقا تو مگر سکھ ہے رکو چ گیا کہنا تھا سبحان رب العظیم سجدے چ گیا کہنا تھا سبحان رب العالی اگلے بولو بولو بولو یہ مطلب دسو گی مطلب دسو تو صحیح تکلیف تھوڑا تھوڑا کرو پٹ لے سبحان رب العظیم تو ساری قوم انگریزوں نے مسلمان کرنے واسطے تیار رکھ رہے اج تو صرف مینو ای گل دسو تو یہ میں مگر فرما دے نا نماز حضوری نال کرو دل حاضر ہو وہ مطلب نہیں کہ تسا رب کے مشاہدے گم ہو جائے جی سڑکے جا جی رب سونے کا یہ مقصد سی تو پھر نماز اللہ اکبر تو شروع کر کے تو پھر ایک دن سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غلب علیہم ذکر وچ گمراہاں دا ذکر وچ قرآن پاک پڑھو تو پھر ان کا تذکرہ بھی آ گیا تو سارا ذکر آ گیا ہاں جی پھر تسبیح آ گئی ہے پھر السلام علیکم ایھا النبی نبی کے سلام کیا ہو رہا ہے ضرور کیا ہو رہا ہے اچھا ہے اس کو وسواس کرتے ہیں اس کا کرنا ہے تو بندے نو پھیر دے تو اندر توجہ کر کسی پاس کبھی جنت والے پاس رہ جاتا ہے سنو ہاں کبھی آدھا تو ہمارے مشاہدے والے پاس چل شیطان آدھا امام غزالی فرماتے ہیں حضوری کا یہ مطلب ہے کہ نماز جو جو کلمات ادا کر رہے ہیں انہوں نے تو نہیں فرمائی ہاں جگہ پہ سونا جو رکھ لیا پیا ایک کلمہ ادا کر مخلوق جنہ مرضی ودتی جائے ودتی جائے پھیلتی جائے پھیلتی جائے ساڈا رب آج ہول کو پا کے پالے والی قدرت خرچ ہونا نہیں جس بندے رکھا کہ چھوٹی مخلوق پالنے رب واسطے سوکھی ہے وڈی مخلوق پالنی اوکھی کافر مشرے مومن نہیں رب سونا رب بناو برابر قدرت میں مثال دینا جی رب گھوڑے بنا لے تو مولا سونے نو کوئی وقت نہیں لگتا کوئی دقت نہیں آتی تو جی سونے بنا لے تو بھی ان کوئی مصروفیت سے دقت نہیں آتی ابو جہل بنا تو وہ واسطے کوئی قدرت اپنی قدرت کے نال اس بڑا ٹپ لگا اتنے کوئی فرصت نے کھی ہے سارے کے لا کے بنایا آج جا کے کنجر گاندہ ہے ہندو اگر تجھے فرصت میں بنایا ہوگا قدرت نے میرے یار اور میں پرسوں بھاگل کو ڈیلے گیا ڈرائیور لائی بیٹھا گیا گانا اور میں کیا مرے بولنے والے کافر آئی ہے کہ سننے والے بےمان ہو گئے کافر سر میں کیا بہت رہا کیا آج چلیے تین جو ہے بنایا نا وہ سارے کو لے لاؤ پھر لاؤ پھر فرصت پا کے نا تو پھر بنایا باقی مسلسل کو چل دیتے کیوں آ کے میں کہیں تیار کرنا تمیز کرتا سا کفر ایمان کا پتا رکھتا سا گل سامنے آتی سی اندر سوئی کھڑکتی سی گل گلپتا کرتا اگر مرے اور کفر بھی کیا بولی تو پھر ماری کر جی جی کئی کفر کا بھاؤ ہے تم کیسے لائی بیٹھا ہے کوئی پتا نہیں لگتا خیر جب میں یہ گل کی آدھا سی بس سنوں پتا کون کی آدھا تمہیں صرف سنن جو کام اور ساری پرچ ہوگی ایک بار آتا تا دل کا شیشے ٹوٹ گیا ہاں یہ کون نہیں ہے دل کو شدید نہیں کیوں اس واسطے کہ دل جڑا نہ ہوتا سورج آگے سورج آگے نفس کی خواہش جی یہ ہوتی ہے بدلا والا بدل بری کون تھوڑا سورج لکنا پھر تہ ہو آ جائے پھر ہو لک جائے ہو پہ آ جائے ہو لک جائے کہ جی کاری شاہ پہ آ جائے نا تو پھر دن رات بن جائے دن رات بن جائے دن رات بنے پھر نہیں ہاں کتنا بولو تو سبحان اللہ بڑوں سہارا بھروسہ آپ جڑا نقش کا گلام ہے کا گلام ہے اندر ہے یہ خواہش کریے میرے کو کوٹھی بیڈ ہو نام مراد نے نہیں کر سکتے اس بندہ ہے بڑا دنیا کا طالب نہیں سبحان اللہ سمجھ لگ رہی نہیں کوئی نہ جی بولو سبحان تیری گل کر دھحال اور تعلیم جی۔ تعلیم یہ سی باقی باقی صحابہ کرام زیادہ تو زیادہ زیادہ تو زیادہ اولاد جمن دے خواہش مند امت رسول دے خواہش مند آقا نے فرمایا ہو سورت ویاہ کرو جب بچے چکے دے میں کیا متو فخر کرا گا کری امت زیادہ اچھا ہوں سبحان سبحان العظیم نماز پڑھ العظیم سبحان رب العظیم تو جب سلام پھر بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان آبادی جی بڑھ رہی ہے کہاں سے کھائیں گے وہ نہ مراد آ جا کسی گرتے مسیح پلیز کا کرنا میں سبحان رب العظیم کہ میرا رب پا کے ایڈا وڈا ہے ایڈا وڈا ہے پالن چی وی قدرت رکھتا ہے کہ مخلوق جنگ ہوگی وہ مس حاضر نہیں کر سکتی وہ ہمیشہ پالے گا پالے گا آخنا یہ کیا ہے سلام پھر پہ ہے سدکے سدکے ہوں سمجھ لگی پلیتی کہ پاپی کہ سبحان اللہ سبحان مینو دینا انہوں کوئی عادت نہیں کر سکے گا دین ایک رکاوٹ کوئی نہیں پا سکے گا توجہ نہیں فرمائی میں مثال دینا ایک بندہ مینو دس روپیے دین لگے ہو سکتا ہے دین تو پہلے وہ مر جائے ہو سکتا ہے لین تو پہلے میں مر جا ہو سکتا ہے ایسا دونوں تو تکڑا کھلوتا ہوئے وہ چپٹا مارے تو لے جائے لیکن سڈا رب پالن والا ہے جہا دانا رسک دا اس دن فرماتے ہیں علم نل قرآن بل مستفا کل ہو قرآن تے قرآن تے عمل دو اس چیزاں سیکھتے دے سن دل فرمائی نہیں ہاں, ہاں، جب ایک قرآن سیکھ لے خالی نا قرآن سیکھ لے تو پھر تو دنیا کا تال رہ گئی جی جی بک کا ڈر رہتا ہے خوف چھوٹے کا ہی رہتا ہے یزید کے چھوٹے کا پھر انہوں نہ جان دار تو جی نال قرآن تے عمل کی دولت سیکھ لے پھر دنیا کی طلب نہیں رہتی حضور نے فرمایا ملم یا تغنا دل قرآن فلے سمجھ جا قرآن کے نام وہ ناز نہیں نہ ہوا دنیا تو دو پرواہ من لایا سب پتہ مطلب ضرور فرمائی میرے سیدنا امام غزالی لکھے حضرت وہ تو میٹرک کر لینا this is cat I A B C D P I کھوتے آگوں لتاں مارنی آئی سی جی آدیا تو لگ جا کیوں جو کرسی باندر کی ہے تو بندے تھوڑی جی کرسی تو دے گا قانون ہوگا تو آ جا آیا آیا آ ہاں دیکھ لیا ہوگی سور کی تو بندہ مسلمان کو چاہیے اور سور کی تو دیکھ پکی ہوئے تو بندہ خاجا فرید نہ چوڑے جڑا کوئی چنگا بندہ ہوئے چار آدمی سارا کلا نہ دینا تینوں پتا ہی کوئی اس بہنا کیوں ہے تو کسی نے کچھ آنڈا ہی نہیں آپ چھوڑ پھیر لینے تو آنا کچھ آئی نہ کیا فرما جاؤ بول سکتا وہ کوڑ بھی سنر دیا جی کو میرا سچ سن میرا سب میرا بول سب اللہ نال عمل آیا جنہ چر علم نہیں سی تو طلب کرتا پھرتا جب آ گیا ہوں حکومت آدھی ہے لائے والا نا حافظ لائے ٹوٹا پھر دے ملا بھی ٹوٹا لائی پھر دے حکومت آدھے نے سر سانو بھی لا لو چلو ہور نہیں تو چپڑا سی تو لا لو جی نہ لبے تو کسی نے سفارشی لے آدھے نے آدھے نے سردار صاحب تو تا بئیمان ہے تیری چھتی چلے گی سردار صاحب اگوں بئیمان بیٹھے نے تو بئیمانوں دے اگے بئیمانہ بھی چلنی تاری مہربانی کرا تھی ایویں دو کٹیاں پھرو گے نا تو ساڈا کام بن جائے جانا میرے بالا کا چکر کا مزہ واہ واہ سڑکے جانا سڑکے کیوں دین نہ دکھے جو پلیز دکھ رہا دل فرمائی میرے پاس نبی خالی تعلیم نہیں دیتے آپ وہ تعلیم دیتے ہیں جو پاک کرتی ہے ہاں بھی ہے عمل بھی ہے تو جب پاک ہو جائے جس تعلیم نے پاک کر چھڑنا ہے وہ انسان بن جائے تو جنہ چر پاک نہ ہوئے حوال ہے ہاں توجہ بول سبحان اللہ اور سن سن سن سن ایک وضاحت کرنا ایک وضاحت کر کر وضاحت اس گل کی کرن لگا کہ میں پہلے ایک مثال دیتی چور والی تو راجی والی تو روشنی والی تعلیم پلیت کرے تو پھر سمجھو روشنی ہے ہاتھ سمجھو پر چور دے ہاتھ کہ نہ آپ بھی گھر گھر کھوے گا تو لوگوں تباہ جی تعلیم پاک کرے آپ بھی کرے گا لوگوں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دیتی پاک وہ آپ بھی کرے تھے تو شک ہے نقطہ سمجھا نقطہ سمجھا اج تعلیم دیتی جاتی کوئی شک نہیں کوئی حصہ قرآن کا بھی رکھا ہے کچھ حصہ حدیث کا بھی ہونا ہے پرانا لگا کچھ فکا کے مسلوں کا بھی ہونا ہے لیکن کبلا پاک کرن کی بجائے کردے پلیت نے پلیت جو کرتے ہیں جہاں پڑ جانا ہے جی جنہ زیادہ پڑ جاتا ہے اڈا وا بئیمان بن ایمان نال دسو جن سڈے انپڑھ ہیں لٹیندے ہیں پر لٹن کے والے نہیں آتے جنہیں پڑھیا لکھا ہونا چوکھا انہوں لٹن کے بڑے والے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہ لٹ گئے لٹیچن والے پتہ نہیں لگا دینا لوٹ لیا دیکھو جہاں نہیں پڑھیا اندر چیرت ہونی ہے جہاں بہتا پڑھتا جائے گا جن جن پڑھائی چوکی پڑھتا جائے گا ان غیرت تو صاف ہوتا جائے گا توجہ نہیں پڑھتا جائے پلیتی کا یہ آلام ہے کہ پہلو عورتیں ہوتی سن خواتین ہوں ہیں خواتین جان دو خواتین جان دو سانپا جان دو سانپے سانپے سانپے نو پنجابی چاہتے ہیں گلے ادھر زبان چاہتے ہیں خرابی یہاں کا کی کام ہوتا ہے کنڈی چلاؤ تو مچھی بناؤ گل جی دل نہ منے تو گل میں واپس کریں تو پیسے اپنے لے جائے تو جی گل دل من جائے تو دل چ بٹھانی جن سے کم آئے گا سیاح آدھے نا سوڈا پہ کم آئی جائے گا ہاں۔ جن سے اکل ایمان ہے اکل تو ایمان کی جن سے ان ٹی وی پہ آخر گے کہ خواتین و حضرات خواتین اس لفظ کی بڑا عجیب فتنا ہے یہ ہو گیا ڈیڑھائی کلیتی ہوئی حضرات بعد پہ خواتین رن اگوں پہ ککڑ لیلا پھر سٹی پھر اندازہ لگا پلیت کرنے کا طریقہ دے جو رب مرد اور پہلے ہے کہ نہیں بول بول بولو اللہ وہ مومن مرد پہلو اور کئی طریقہ تعلیم نبی دی گے تو آخر گے کی خواتین پینو ہے خواتین اس لفظ خلاسلٹی بڑا عجیب سکنا یہی ہو گیا میرا حضرات خواتین کے جائے گا ہمارا کرو کر بر بھوج میرے نام مرد جی، جی، جی، آپ انسان پرندہ ہے اور پرندے کی پکڑی سے اگے لگی پی ہے بندے پچھا ہوئے تو گل کرنے والی گسا آ گیا وہ سات لا رہا پنڈے مرضی گئی ہے پہلو کہ تو میں پر ایسا تک مرد رہے کھٹ رہے مرد تو مردو میں ڈاکٹر توجہ کلاس سے بول سب اللہ اور خاتون کا مانا بہت پردے دار خاتون کا مانا بہت پردے دار پوجی ہاں تصا آخو گے جی اصا سنتے رہے ہاں حضور نے بدر کے قیدیاں فرمایا تھی کسا تعلیم دو میرے صحابہ کے بالا یہ تا ہے بدر کے قیدیاں حضور نے فرمایا تو کیا حضور سرکار کافر تعلیم نہیں دوائی دلائی تعلیم ہزور نے سن جھوٹ مارن والے بہتے ہوں سچ بولنے والے کٹ ہوں جی ایڈا وا ظلم پہلو تو کرنا نفس کی خواہش تو چڑی ہے مسئلہ اج ایڈا بئیمان ہو گیا کہ کھڈو آخر ہے نبی پاک نے فرمایا کافران تسا میرے صحابہ کے بالا تعلیم دو انہوں نے شعور سکھاؤ دنیا یہاں کو دنیا کا شعور نہیں کھیتے جی مستفا کریم کو دنیا کا شعور نہیں سی تو کھڑے میں قسم خدا بھی کر کے آنا ایک بڑا بڑا پیر ٹریکٹر ہے بڑے پیشن جی کالے کا میں انہیں رسالہ پڑھا یونیورسٹی کا بنا اس لکھا بچے حضور پاک سرکار نے فرمایا کر دیا بدل سے تعلیم دو تو کون سی تعلیم تھی یہی دنیا کی تعلیم تھی دنیا کا شور تھا وہ میں کیا برباد ہوں ان وہ پیرا تو پیر ہے تو پیر ہے وہ تیری مونج کٹا ایویں نہیں اللہ میں اقبال آخر میرا دربار والا نا وہ بابا تو ہے سی باغ پر جی اتنا بیٹھا ہی میرا کائی حضرت صاحب دادا کا صرف مولا کے طالب سے دنیا کے مردار جب ویکے گا مرید کی جیب ویکے گا جب مرید نے پیسے گھٹ کر دیتے تو خیر نہیں اس تو پہلے میرا یہ بجنا ہے مراد پیر دی بکری کا تو لکھن کا کیوں فرمایا تعلیم واسطے نہیں جی تعلیم ہوں مقصود قیدیاں تو کرانی تھی جب یہ چھٹے پھر دے سن ہلور نال والے پنڈ نکل فرمائی مسا اچھا خبیف جنگے بدر کا بدلا کر لینا تو ہوں نہیں جانا بس انہیں آخری لکھنا ہے سارا جان پر جی لانتی دل نہ ہو دل مومن نہ ہو ہاں، لانتی دل کا کوئی لا ایمان ایماندار دسو تعلیم تو ہے فرض استاد بھی ہوتی ہے تعظیم عزت تو سب بھی تو فرمانا خبیش کیا استاد رکھ دیا تھا کھیلا توجہ نہیں کر کہ جنگے بدر میں بدلا کر لینا خبیس تو اندر کول ہون نہیں جانے یہ تعلیم ہوں تو صحابی آتا ہے میرے مستفا کا حکم میرے آقا کا فرض ہے وہ تیریا بوٹیاں لے لے میں ہڈیاں واپس لیا گا لیکن مستفا کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا کا دین بھائی اسے نہ چھوڑے اور جو ہے کوئی نہ بولو چشمہ آ رہے میں نہ برا دینا برا سیا تو سڑکے جاؤں برا دینا برا کر دیتی ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اس درجہ ہوئے تو کیوں ہمیں ہم دیتا ہوں ان غلاموں کا یہ مسئلہ کر کے نا کیسا کتاب وہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق ایک اور سوال اٹھنا ہے وہ جی حضرت ایک کتاب پروفیسر صحیح دسان کام خیر کرتے کرتے professor professor professor professor professor سارے ہیں صحیح دیتا ہے ادھر بات کا وہ وہ وہ جی لگی نا جی، پوچھا کیونکہ ایک ایمان ایمان جب مر جائے جائے جائے ختم ہو اس اس لیے بندہ بن پورا کامل کی بے خوشی دی گل سنا میرے خلاف اس تقریر کی جی پڑے تو کی آدھا آدھا یہ یہ گل چشتی ہے ہے ہے نا یا یا پاگل انڈیا کا ایجنٹ میری چھوٹی اس سے پر گلے میرے بیلیاں سنگیاں انہوں نے میری تکلیف رکھی مقابلے چڑھا کے آ جا وہ تیرے اعتراض کر کے میں کہ اللہ آیا متا دے گا اپنی نسلوں میں یہ چڑیا گیا جی۔ جی۔ ساڑھے تین گھنٹے خدمت کی ساڑھے تین گھنٹے کس طرح آئی پہ نہیں میرے گھر چلا چلا گیا مگر تو ہے ہے دلیہ کو ہے صحیح دفت کر گیا اور میں کیا کیا میں کافر انگریز جڑا جانور تو جی میں پاگل ہوں تو ایجنٹ نہیں ہو سکتا ہے پاگل میں ایجنٹ بنا ایجنٹ سڑکے سڑ گئے سل گئے انہیں سوال اٹھایا انہیں آخیا لا یہ تے چشتی روک دیا نہ سکھو ہے حضور سرکار نے فرمایا زائد ابن ثابت کو جا یہودیاں کی بولی سے کیا تو زیادہ ثابت ہوا سارے پڑھو سیکھو تعلیم لو میں کیا پروفیسر بھائی ماں نے قرآن پی جانا ہے حدیث کیوں نہ پی جائے انہیں پی گیا اس پوری حدیث نے جو سنائی اور میں سنا جواب دے باہر والا بول سبحان اللہ کوئی علم سنن کا بھی آدی بن ہاں اور مطلب سمجھا لگا سمجھا چلا مستفا کریم نے توجہ مستفا کریم نے اس لیے کھلیا حضرت زید نے یہ سبب بنیا زید کے کھلن کا شیخ جہاز محبت سے دہلی سماتے ہیں توجہ لال بول سبحان اللہ دوسری حدیث سے چل رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید نے ثابت نو فرمایا یہودیاں دی بول یہودیاں دے لکھن لکھن والے بولی اپنی ابرانی لکھنے نے وہ لکھن والے سیکھا بولی سیکھی ایک بولی کا لکھنا سیکھنا بابو بے خدا لکھنے نہیں سر پر بولی بن گئے تو جو نہیں فرمائی بولی بابو بے خدا دے قدمائی سن پر حضور نے پسند سے شادی کی تھی تو جو نہیں فرمائی نے اور پسند نہیں نہیں کی کی تھی تھی کہا کر کے میرے حبیب خدا نے توجہ پسند تو فرمایا حدیث مبارک ہڈیمبائی شریر بھی ہے فرمایا قبر ایک سوال جواب چڑھے تو جنتی جنتیاں بھی بولی بھی ہوئی بولتا جاتے ہیں لکھن کا لکھ سکھ ابرانی کیون لکھی دی کیوں سرکار نے اتنے نال فرمایا وجہ دسی کیوں کہ چل فرمائش واسطے اعتماد اعتماد اسلام کی کی تو نہیں کیتا سکھا سارے زمانے میں ولی رہے نا ساد نہیں کر سدکے جا سدکے مرو تا کر کے بغل فرما دے کار پاکا راکیا اگ خود مگیر گھر کے باشد در رشتے شیر مرے پاکوں کے آپ کیا سنا کر لکھن شیر تو شیر ایک جیسا ہی شیر بندے پالتا تو شیر آدھے دو دروے بندے پالتا توجہ نہیں فرمائی بول چا سبحان اللہ تو سر میں گیا تیرا سر سید گیا لانتی گرایا بدلایا نہ جنت نہ نہ نہ دولت فرشت کوئی ایک مائی سرشی اپنی کچہری کا منشی رکھنا گوارا نے کیا پھر ساڈے کر کے میرے کی شروع کے گا تعلیم پلیت کرنے والی ہاں، پلیت جو دے گا تو پلیت ہی کرے گی نا جی اور ایک حوالہ بڑے کاغنی صاحب ملتان آیا گا مکالا کاغنی حصہ پہلا کہ نمبر چار سو نو انگریز نے نئی تعلیم کی اس تیز چھری سے عقائد اصول اسلامیہ کو بے دردی کے ساتھ مجرور کرنا شروع کر دیا تعلیم کی تیز چھری لفظ غور ہوئے چھری چھری کی کی کری نہیں نہیں اگر صاحب بلا چھری سوی زندگی ملتی بادشاہ بندے ہی گل کان پیچھے رہ جی بڑی یہاں کی گل سنیا جی سانو نہیں جان دینا چھری لال ملتی ہے زندگی جی اتنے کہ بٹھے رہا میں کوئی لانا چاہتا زندگی بھائی کوئی ہاتھ زندگی لانا چاہتا سجر میرے دے کیا پہلے وہ کٹ لیا ہاں، تو پچھونا مک گیا تو پیچھے پہلوان آ گیا لگا لیا یا علی مکہ ہاں ساڈے مقابلے کوئی نہیں آتا تھا اتریا جب پیڑ خالی ہے ہوں واسطے کچھ ماری جانا میں بیٹھا ہوا کوئی مائی کا لال ہے تو میں تو پورے ملک کے اگلے دن سندھ گیا قسم خدا دی سندھ تو سندھیا میں پہلی بار خدا دلے نواب شاہ کریم آباد اتنے پیر کا کاسا نہ انہیں پیر کہنے لگا میں پیر جی میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا جی سن سکتے جی تو بسم اللہ میں تو میں واپس جانا کرایہ میرے کو ہے جی جی پر سد کے جانا بھائی ٹی وی والے آئے ہوئے سن سن کیمرے والے والے آئے ٹی وی کہنے لگا جی <laughs> ہاں، میں میں میں ٹی وی لیا خبر میرے نام دو پسند ہے شریف میں میں میں میں نے فلانا فلانا پیر بول صاحب T T T T V جی، وی ہاں، وی وی چلتا ہے ہاں، جی، ہے کہ کہ کہ ہیں ہاں ہاں بغیر کی ہوتی خلاف بولے بچ ملا آتا ہے چار کے آخر ٹی وی والوں جو گھنٹے جی جی سارے مینو یار این گل کر تو تو نہ آن دینا کھوٹا نہیں پھیرنا انہیں روپیے دینے نے میں کیا مڑے کنجر بولی لگا سیٹی سیٹی دے برائی بھی ہو نیکی بھی ہو باطل باطل ہے شرکت حق کو نہ ساڈا شرکار دبارا ہے نیکی برائی کٹھے ہوئے رب میں گوارا نہیں ہاں چاہیے فی الحال کا بولتا ہے ہے شیطان گوارا بالکل پیشاب لڑا دو رحمان گوارا نہیں بولو بولو بولو سبحان اللہ ہوں کی لکھے لئی تعلیم کے تیز چھری چھری نال بڑے تاریم چھری نال بندے بندے یہ تعلیم چھری تیری مار دی تعلیم ہے ہے ہے ہے ہے ہے چھری زندگی بے استعمال محبت جا اور ملت بازار کو مستحکم کیا ہمارے تبدیل کرنے کے لیے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ یہ لوگ نہ تو اسی لیے ایسی بات ہے کدھر جانا پہلے چشتی کلا سی سی سی ہوں بھائی گل گل رکھو سوال لا تیل تیل چوری چوری تو تالی کو نہیں ملی میں مسلمان دیا دیا میرا گھر ریس پہ کر دیا بھی ہزار لڑکی ساڈے لاہور کے اندر کچھی پا کے میدان چاہ رہی ہے ریس پہ لگتی ہے کدی ریس پہ لگتی ہے آخ ویس لیا کن نمبر سے دوڑ دی ہے کنی رفتار سو پھر کوئی بختار اسی سے گئی کوئی دوڑی نوے پہ کوئی ایک سو بھی کوئی پورا میٹر پہ کر دی تھی تصا جاؤ اپنے علی پور شہر کے کسی چوڑے واپس چوڑے اور آپ اپنے گھر میں نہ جی تصا خیر نہ ہو تو تو واپس آ جاؤ تو میں نہیں کھا ایمان میں مطلب واپس نہیں آتا تاریخ کی خدمت کرے گا ہاں؟ اچھا اچھا چوڑا سوتا پھر مسلا بھی ہزار تعلیم یافتہ میدان چاول کے نال بہ کے ڈیڈی گڈ ہوئی فری جا کے کے آخو ذرا دور کر وکھا جان کی کرے گی انہیں چک اب اچھی گئی نہ بن گئی تو کتا پتی چاہیے ایمان دسو یا ٹھیک نہیں ہاں؟ اچھا جیڑی نہیں پڑی وہ لکڑ مارے تو کچھی پا کے دوڑ نہ کرے کہ برخا پا کے نہ دوڑے کہ جیڑی پڑ گئی سولہ پاس سولہ پاس کر گئی سولہ جی میں نے کہا میری دھی چودہ پاس ہے چودہ پاس کر گئی ہے میں تو بڑے حوصلے والا چودہ پاس کر گئی بلے بلے بڑی بڑا بن گیا بیٹو اور جیڑی چودہ پاس کر گئی ہے کچھی پا کے ایک نہیں دو نہیں شانہ بشانہ پہ چلنے ساڈا وڈا نہیں ہے وڈا ساڈا وڈا جان گے وڈا بلوان سارے ملک کا وڈا ہاں اور کام دیکھ دیکھ کے نہ پتھر برابر کی رہی جی اپنے کام آئیے میں کچھ کر لے اور کتنے بیٹھی بیٹھی ہے ہے تو تو تو اتنے میں نانی اما انہیں ویٹ پھر بادشاہ تیار کر کر کے سویرے سے گلتا ہونا ہے میں چوٹ ہی جا میرے مالک مالک میرے ہوں اتنے گل سنا ایک بادشاہ سی بادشاہ تو انہیں وزیر آخیا تین گلے لب لیا تین گلے لب لیا وزیر گیا گلے لبن اگو ایک بندہ کہو کا ڈول لے کے جانا وزیر پوچھا کدھر چلے گئے سا ایک ہی پوچھنا ہے میری باجی نس گئی تھی تو میں نہ آ رہا ہاں۔ تو ہوں میں باہر ہوا تو میں آخیا باجی نال گسا کی کرنا چلو چلے کیا ہے تو بچارے نے گیا ڈول ہی دیا ہاں۔ وزیر نے گٹو فڑیا انہیں آخیا ایک تو لگ لگ گیا سیدا بادشاہ کو بادشاہ دیکھ سر برابر جی کی انہیں اپنے کام آخری ہونے دیکھے میں میں دسا کچھ کر کتنے بیٹھی بیٹھی تو نانی نال رہو ویٹ پھر بادشاہ تیار کر کر کے سویرے گل ہے فروج رہا میرے مالک مالک میرے ہوں اتنے گل سنانا چھوڑا ایک بادشاہ سی بادشاہ تو انہیں وزیر آخیا تین دلے لگ لیا تین دلے لگ لیا وزیر گیا دلے لبن اگوں ایک بندہ گھیو کا ڈول لے کے پہ جانا وزیر پوچھا کدھر چلے آئے آدھا سا کی پوچھنا ہے میری باجی لگ گئی تھی تو میں نا میں آ رہا تو ہوں اندر باہر ہوا تو میں آخیا باجی نال گسا کی کرنا چلو چلے جو ہے تو بچارے نے گھیو کا ڈول ہی دیا وزیر نے گٹوں فریا انہیں آخیا ایک تو لگ لگ گیا سیدا بادشاہ کو بادشاہ نے لگ نہیں ہو سردار صاحب سر جی میرے رنگے بلے بادشاہ تو خط گھر مرد مرد دے ہوندے سن بلاونا خط دینے اپنے گھر پڑھ کے سرا دے جنہیں تعلیم پاک کر رہی ہے پاک دینے والے تعلیم وہی آئے گی پروفیسر پڑھایا نبی آئے تو ہم محمود کتاب دو لکھنا وہ پروفیسر آیا ہوتا کہ ہو وہی اللہ محمود بکواس نبی پاک کرے تو کتاب حکمت سکھاوے یہ پلیت کر دے تو سکھانا چاہیے بکواس چلانا قرآن فرماوے کرنا سی بجو سے کن اور تو گھر قرار پکڑو گھر ایک ہی طرح دے پروفیسر سر سی بوٹے کنہ مسوٹے کنہ بوٹ پا سوٹ پا کے نس کے بکھا یہ پروفیسر دکھ رہی ہے سمجھ آئیے اس جہان اکھ کھول کے رکھ سونا شیتی مار دیں ادھر سن مار دینا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر کے بتا کے کر دیتا مجھے غلط نہیں تیری کا سوال ہے وہ متروبر ملتا تو مٹر گی تو جن کی ہے تعلیم وہ ہے جو پاک کرے اور پاکی وہ ہے تو تعلیم سے ملتی ہے جب وہ تعلیم مکی تعلیم جو نہیں پلیتی پلیتی ہے معاشرہ ڈنگرا ہے ٹٹی کا برفی رکھ دیں کھان نہیں لگ پہ لے بل ہوگا تو موٹر پہ ہوگا اس نال کوئی ڈبا خرید کے تو ساری پلیتی تو باہر لکھا اسلامی ہوئی سو تین دل نہیں بن جاتا جی کوئی سور بس ہوئی والا پتی ٹتی والی گند بس گند ہی رہے تو سمجھ آ گئی نہیں کوئی نہ ہاں؟ سارے صاحب کی کافی کیا کیا جاتا پہ جی نہ بنے کسی رواج رب بنے سبحان اللہ سر اس کی کیا تھی بڑی ہوئی ہر دنیا بالکل کٹے خوہ پہنچ گئی سبحان اللہ اس دنیا تو انسان ہی نہ رہا انسان نو جو سکھ لگتا رہا تو زندگی لگتا گئی یہ تو اتنے آدھار خدا دل میں بڑا سر کھیلنا کچھ ایسے رہتا ہے کہ مسجد کے دروازے پر بوسا دے کر ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر لگا لیتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے اور آسان لفظوں سے بیان کریں پورا مطلب ہے کہ مائی مسجد السلام علیکم <laughs> اندر نہیں آ سکتے دوروں اسلام ہے گزارش ہے کہ مسجد میں کھانا کی تصویر لگی ہوئی اس میں کرنے والوں کے چہرے بھی واضح کیا تصویر مسجد میں زیادہ آ رہا ہے اس مسجد میں بندہ سلجائی کھانتے ان رکھے اٹھ کھلو دیکھے تو سر سے بازو آزاد جسم بنیا بناوٹ بندے کی پتہ لگے محسوس ہوئے ایسی تصویر اگے ہوگی نماز نہیں ہو سکتی میرے کچھ موسل خانہ کعبہ کی ایسی تصویر کو بوسا دیتے ہیں اگر اس طرح تصویریں ہیں اس طرح جاندار دیے پھر نہ دے کچھ ایسے اگر آتا کہ مسجد اچھا ہو گیا نا جناب جدید علماء نے فتوا جاری کیا ہے کہ لو میرج قرآن سے ثابت ہے جنہیں فتوا دیتا ہے انہوں نے گھر بڑھ جاؤ اچھا جی ہے جب ساری تھی واسطے جا انہوں واسطے گھر جاؤ ہے اور سرکار کسی قرآن کے مطابق <laughs> میرے میرے کرو کو تین گلا نے نے ہاں جی جی تو لگے گئے کہ میں چلوچے وہ تیرا جائے چمیلے ممبر پہ جائے رکھی گلے بن گئی تو بنے وہ کتوں لگی نہیں چلو یہ برابر مل گیا تو کہاں آتے پا رہے تھا بیٹھے رکھنا جو بندی کہتے کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے تو بتائیں پھر علی پور میں مناظرہ کریں گے میں مناظرہ کریں نام نہیں کر سکتا جی جی میں مارا جناب جی چونجا سال ہو گئے یہاں نے سیدھا کر دیا کتے کی پوچھل اتنے بھی اتنے ہی ہے میرے کو زور کو نہیں میں اس پوچھل سیدھا کر لوں میں معافی مارا جی مبالج ہوا تو محمد پلا پتانی اگ چھال مار دیتی ہے سندھی نے تو بھابی چڑھا پیا تو وہ چڑھا پیا ہال کتے کی پوچھا سدھی نہیں ہوئی تو کبلا مڑے نو کیا متر رب دو سر پا کے سیدھا کرے گا ایسا اندر تو مارے جو بندے سوال کرتے ہیں کہ اگان سے پہلے درو پڑھنا کہاں سابت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے دن بس بیٹھا گجرات کا جاؤں ایک وکیل لال میں بیٹھا ایک وکیل دوسرا بابی عجیب جوڑ سی نا دونوں گلا کٹیا ایک باندر دو سٹیا خیر میں جناب ہوں گلا شروع کی چلیا چوٹا لائیں جب اپنے لائن بچے گجرات شہر کے لیے میرے نال کھلی آدھا استاد جی گجرات شہر آ گیا گجرات شریف آ گیا ہوں انہوں نے پیچھے میں کر لا جی گجرات بھی شریف طلبا بھی شریف طلبا بھی شریف سارے شریف میں پتر بڑی ماشاء اللہ میں بولتے ہیں تیرا بولنا حق سی ہلو شریف نہ ہوئے گجرات شریف نہ ہوئے اجمیر شریف نہ ہو لاہور شریف نہ ہو بابرا شریف ہوگا تو تم تو یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیز نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے بابرا بھی شریف ہے نواز بھی شریف ہے شباز بھی شریف ہے پھر شریف ہے میں کہتے نہیں لگا اور نام گیا میں کہ حضرت کچہری سے لگے گئے وکیل گئے تو حرام ہے تو کمائی جھوٹ بول بول کے پہلو پوچھ لینا ہے قتل کیا ہی ہاں کہڑی تھا کے فلانی تھان کا فلانے اٹھ لینا ہے آ جا تو چھٹیا کیا سر میں قسم سے کہتا ہوں یہ بالکل بے گنا اتنے پوچھ لینا یہ پیار کیا میں قسم دینا سر یہ بے گنا ہے ہاں وہ کم کو پیا ٹھیک ہے نہ سود روکن نہ کس کا قانون روکن نہ رماؤ نہ چند روکن یہ آپ کی گلی ہو آپ کی گلی ہو آج کل ایک ضرور جاؤ نہیں بھائی بڑی آخ بلے نہیں بلے بلے بلے ایڈی آخ درخت کے دس نہیں دستا پر اکھا میں خریدا یہ نہیں دستا کہ نہ سوئی پہ نہ سوئی آدھے وہ درخت کتنے کھائی ہے الدین کبرا رحمت اللہ علیہ بیٹھے کسی پہ شیتالا بس خدا ایک کے دے تین سو دلیا دے سب شیطان توڑ کے جب توڑ ماری نا امام راضی دقت ہے جان جان رہا ہے امام سے بن گئی شیخ نجم الدین کبرا اتنی آواز دیں گے راضی یہ کہہ دے میں رب نو فی الحال گل کی شان تیر وجایا پہ جانا ہے ایمان گیا سن محمد پاک دے درود پڑھنے کی خاطر دلیل کی لوڑ ہے دلیل کی لوڑ ہے جو رب رب نبی پڑھے نبی ہاتھ چھوٹے ہاں؟ مشکل خوشحال اب حضرت علی کو کس نے کہا پہلے تشریف فرمائے دوسرے فرقے اس کو نہیں مانتے حضرات فرمائے مشکل خوشحال پاک علی نو حضرت عمر نے جی سیرت عمر کی کتابیں اٹھا کر دیکھو سیرت علی کی کتابیں اٹھا کر دیکھو لکھا ہے حضرت عمر نے فرمایا میں اس مشکل سے اس مصیبت سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں جس مصیبت اور مشکل کو حل کرنے والا علی نہ مبارک منہ نکلیا تو مشہور ہے یہ ہر کسی زبان سے آیا ہاں علم غیب اور انباء خبر میں فرق بیان کریں دو بندی کرتے ہیں بریلی علماء علم غیر انباء غیب کو ملا دیتے ہیں علم غیب اور انباء غیب فرق ہے اچھا لکھن لکھنا لکھن والے بیچارے ڈنگر ہی نے بول سکو نہیں ہونے لگے کی پتا امبائے غیب اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے یہ مطابق غیب کی خبر دینا دوسرے نو دینی یہ غائب اس کا تعلق اپنے ساتھ ہے کو جاننا نبی غائب جانتے بھی ہیں اللہ کی اور آگاہ خبریں بھی دیں میں جی غائب بھی کرتے ہیں علم غائب بھی رکھتے ہیں ہاں یہ وہ بےمان ہے جرا کے نبی کو پیٹ پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا وہاں سب کے جاؤں سب کیسا کیسے نبی کا کلمہ پڑا سارے محلہ محدود پاکستان رحمت اللہ علیہ ہے دو بندی نے کتب خانے سے تر گئے اس آخر سردار احمد نبی پاک تو اس تنکے کی خبر نہیں مولانا سردار احمد نے فرمایا یہ بتاؤ اس تنکے کو حضور کی خبر آ جانا یہ تن کا کیا تو امتی ہے اپنے رسول کو جانتا ہے یا نہیں جانتا اس نے کہا یہ تو جانتا ہے تنکا تو جانتا ہے اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تنکا رسول کو جانے رسول تنکے کو نہ جانا امام نے کہا کیسے وہ کہتے ہیں اذان سے پہلے درود شریف اسی طرح نماز جنازہ کے بعد دعا چالیس وغیرہ اگر یہ کرنا تو کہا کیوں بھول گئے بابل اذان سے پہلے بابل جناز میں لکھا روشنی فرمایا یہ نظر نہ آئے تو باقی طرح لکھا ہے لکھا ہے جی جی لکھا ہے انہوں نے کچھ بتاوا شامی والا نہیں لکھا پھر مستحب تھا درود پڑھن دیا کیڑیاں نے ایک تھا اذان سے پہلے لکھا پر انہیں نہیں لکھنا نہیں لکھنا کیونکہ آنکھ بری جی جی جی جی بہت نہیں بچتی گئی کی کہیے ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ حکم فرمایا کہ میری سمائی آسمان میں یا زمین میں یا قرآن میں یا کعبہ میں کعبہ بیت اللہ میں ہوں حدیث پاک کا فرمان ہے لکھا ہوا پتا یار پتا نہیں کیسے لکھ دوں ماں واشاہ سمائی بلا اربی بلا کی جیسا ہوں کل میں حدیث خود سے یہ ہے صوفیاد کشف کی حدیث ہے مانا اس کا بالکل صحیح ہے بہت سلی کاری نے موضوعات کبیر میں لکھا ہے حدیث پاک کا فرمان ہے نماز مومنین کے مراج ہے کیا ہمیں بھی مراج نصیب ہو سکتی ہے ضرور ضرور نماز مراج ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مومنین کے لیے میرا ہے اس میں کوئی شک نہیں جی لیکن وہ مومن ٹر گئے جہاں نماز میراج کرتے سن جی جی ہاں جی سانو ادھر اللہ اکبر ادھر فلم چل جائیں <laughs> میرا جاؤں گا بھائی ساری رات لانا تو ملنی ہے منہ سے جب سویر اٹھ کے تو مکھن پڑنی ہے تو جب ساری رات فلم دینا رہے وہ سامنے چلنی ہے میراج آتے رہے <laughs> وہ ٹر گیا جنہیں نماز میراج جی کرنے کے بعد سمجھ جو ہو میں سارا مومن ہوگی تو پھر ہے تو صحیح خالی تو نہیں ہو سکتا جائے ہے ہونا بھی صحیح مومن نماز پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں سارا دن بعد ساری رات بات کرتے ہیں پھر بھی نماز روزہ حج رکھا بھی برائی سے نہیں روکتا تو کیا مسئلہ ہے یہ مطلب ہے باقی نہیں تو پڑھتے میں یہ تو کیا گل کرنا <laughs> جو لکھے ہی انہوں نے جواب آیا کہ باقی نماز بھی حیائی سے روکتی ہے ہم نہیں روکتے تو پھر نہیں پڑھتے ہاں تو نہ پڑھو جی بسم اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رہا سب سے پہلے کتنے چلے تھے اس کا جواب تھے ہاں, ہاں، روڈی بار بار گاہ چاہے سرکار نے مسئلہ حضور سرکار نے ہاتھ بھی چلے مبارک وہ باردار یہ نہیں دیں گے آپ عورت کے جدید فیشن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آج ہمارے شہر میں عورتوں کی آزادی کے بارے میں کانفرنس ہوئی ہے ہر عورت یہ کہہ رہی تھی مجھے آزادی چاہیے پھر پھر پھر پھر کتنے کتنے چڈیا چڈیا نہیں نہیں وہ جو سن ہلے ہلے میں پایا جی جی بس وقت یہ آزاد آزاد قیدی کلینر بنے گی ڈرائیور گا چل آٹا جی جی جی ہوں تھلے اتر کے پیر ہاتھ لا گی جی جی جی جی وقت والی مرد کی جتی ہاتھ لے آؤں تو آج گڈی کا چار صاف کرنی چاہیے کیونکہ بہت اچھے بھائی اگر آزادی اسی کو کہتے ہیں تو ایسی آزادی پر ہماری طرف سے کرو گا اس طرح پہلے لکھوا دیا کتاب آئی پہنے ہوئے اجنسی میرا رہے کتنے مرو سوال ملے ہمیں کتاب آ گئی بتا رہے چنا دی آزادی دی جنسی بے روی اور قوموں کا سوال چودھری اختر علی کالا مطلب بعد کا پروفیسر وہ ثابت کیا ہے کہ جتنے جتنے عورت گئی ہے نا جتھے جتھے گئی ہے سرکاری غیر سرکاری سکول دفاتر جتھے گئی ہے ہسپتال کام کرتی پی ہے اٹھے اٹھے جناب اڈا بن گیا جنسی بے راہ بھی کم کا سوال کتاب کا نام لکھ لو میں لیا نہیں سکتی ملتان میرے کو ہے اتنے نہیں لیا سکے وہ چلا گیا یہ کتاب اس بندے سابق کیتا ہے پڑھے گا تو انہیں سابق کیا انہیں آخر سو فیصد کروا دیں سو فیصد کروا دیں آپ ایسے سخت تکلیف کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے بریلوی پیر بھی منع کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے یا پھر انڈیا کا میرا مطلب ہے بھائی خالی میں پروفیسر صحیح دفعہ جو چمل سمجھتا تھا یہ سارا وقت ہے ایک نہیں آنے کا آگے بھی آتا ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا کے بندے میں نے مول خریدے ہمارے گھر کرنا ہے جو بندیوں کی کل میں اشرف علی رسول اللہ اشرف اللہ وہ کہتے ہیں کہ خاجہ مہینے سے چشتی نے بھی اپنے مریض کو اپنے کل میں پڑھائے اللہ معافی دے دیں ایک باقیوں نے خالد لکھا ہے خالد لکھا ہے باقی میرا بزرگ گا بھی کر گل دل منصوبے چھوٹ میرا کوئی ثبوت نہیں جی اگر کوئی ثبوت صحیح مستاب کتاب سے ہمیں پیش کر دے صحیح مستاب کتاب سے ہمیں یہ ثبوت پیش کریں پانچ سال میں پانچ سال میں صحیح ہو مطلب لے آئیں گے فی الحال ہمیشہ سے میرا اسلام قبول کیا میرا بڑا کرنے والا گلاب کے درمیان کوئی رشتہ نہیں حضور نے کر دیا تو بار بار قوم کا میرے کو بالوں سب کو آیا کا سارا من چنگا سہاٹا کرایا جی کے نال ہوتا گلاب ختم ہو گیا ہر شا ختم ہو گئی ختم نہیں رہا مطلب ہے یہ مطلب مطلب جی جی جی جی مجھے ضرور گانا چاہیے اگر کوئی لڑکی خراب ہے تو گھر رہا ہے بھی خراب ہے جو لڑکی شریف میں پڑ جائے شریف والی باتیں کر سکتی ہے <laughs> جی۔ سنو سنو سنو مطلب, مطلب, مطلب اگو سننا شکاری شکاری بیٹھا بچا شکاری دیر بیٹھا شکاری ماتھی بیٹھا جناب جی راہل تو کھانا ہوشیار ہو جانا اور کتنا راستہ ہے اسی لیے مسلم سوال کہتے ہیں ہم پرست تو آپ کی کتاب کو سکتا کرتے ہیں آپ بھی بت پرست اگر آپ جواب دیتے کہ جیسے تصادیف کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری طرف نماز پڑھتے ہیں ساری رات رو رکھتے ہیں سارا دن عبادت کرتے ہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے پچھلا ہو میں پکی جانے پر یہاں نہیں سانو کبھی ہلتی ہے مشرق بت پوجے شاہ رخ حکم سنو اچھا کے لکھن والا پورے ملک دے گورنمنٹ دے کالج جن ہیں سارے سور دے بچ پروفیسر رنگا پروفیسر سارے اظہار تشکر کیتا ہے انہاں کیا ہے اکرام یہ لکھنے والا کتوں ہے پروفیسر اکرم خان نیازی طالبات کے لیے پھر انہیں شکریہ ادا کیتا ہے ہر کالج دے تقریباً کراچی تو کشمیر تک بھی لگ رہا ہے پروفیسرانی محکمہ فہمیدہ بیگ صدر شعبہ physical education government girls higher secondary school جان دو وہ کتنے لوگ گیا ہے یہ سور دی دیگ پکی وچوں ایک بوٹی وسا رہا میں ہالے یہ ساری دیگ ہی سور دی پکی پہ شخص سروی صاحب نے مجبور ہو کے آٹھنا پیا ہم گزارش کرتے ہیں کہ سارے نصاب مدرسے میں بھی چشتی بولو نال لے کے بولو ایمان دسو ہوں یہ کچھ جو سکھانا پڑھانا ہے یہ ننگ ترنگ کچھی پوا کے تا ترنہ ننگیاں پہ جی یہ کچھ سکھانا ہے تو پھر چکلے نہ گل آئیے چلو گناگار سے بن گیا سمجھ گیا چکلے جا رہے ہیں پر یہ تو نہیں ہوئے گا اٹھ جا رہے صحیح غور دیکھو کی سودا ہے یہ پوری کتاب ہے بھائی بھائی بابا آدھا وہی کنجر ویکن جڑے پڑھا نے سانو نہ سا ہوں آخری آ ہوں چل رہی ہے کنویں انگلش ہے انٹرمیڈیٹ یارویں بارہویں انگلش کی لکھا ہے انگلش اصل بھی میرے کو اصل بھی کول ہے اردو خلاصہ بھی میرے کو ہے میں خلاصہ بھی چکا دسنا دو سو تینتیس افید لکھے ہیں یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے تمام بچے نئے مفہوم کے ساتھ گا سکیں گے رب دے پتر رب دے بال نے نوز ملنا پہلا نت پوے خدا دینا تے اوے خدا دی لعنت پوے او میرے نکے کے بالاں نو کافر کیتے جاندا ہن ہن انہاں آکھ ہن آ کے تے بول تے پڑھ اپنے ہتھی اکھی میری گل لاہور دے پروفیسر یونیورسٹی والے نہیں توڑ سکے تو کون ہے تو میں جنگل جو کیا بیٹھا رب نے فرمایا کرم جب میں مستر جناح دا موضوع ہے پروفیسر پنجاب یونیورسٹی دے سمجھنے واسطے آئے انہاں سے اعتراض کران گے تقریر تو بعد بندے آخیا اعتراض کرو انہیں انہیں آخیا کوئی گنجائش چڈی اصا کوئی اعتراض پیدا کریے وہ کیسٹ لے کے گئے جا کے پنجاب یونیورسٹی جنہوں میں سب تو زمانے کا چکلا آنا اس جا کے کیسٹ لائیے پروفیسر سنی منڈیا سنیا سنیا کڑیاں کڑیاں سن کے بول باقی سارے آخیا گل صحیح پہ کرتا ہے جہاں کڑیاں فرنا وہ بول پہ انہیں آخیا ہے سارے بابے نو پنجی آؤں سڈے بابے کی بہن نو پنجی آؤں تو سارے بابے کی بہن مادر ملت نو آخلا کنجری سی نر نستی پھرتی ویر ہاں جاٹا کٹ کے اگریزوں اٹھتی پہنتی سی جی اگریزوں بیٹھے مسلمانوں کی ماں کی ہو سکتی ہے یہ دلے ایسا مسلمان تو نہیں ہو سکتے سیدی کرو خدیجہ کبرا ہوئے امریکہ دا ایک بیان ہے امریکہ دا امریکہ دا ایک بیان ہے میرے کو کتاب ہے اس بیان محفوظ ہے انہیں آخیا سانو خطرہ ہے سانو جی خطرہ ہے ان پڑھ مولویا تو ان پڑھ عوام تو ہے اگر امریکہ کا بیان مانا وکھاوا میری زبان وٹ چڈیا جی اللہ کا فضل چشتی سکول نہیں پڑھیا یہ گل من واسطے ان پر عوام اگے اگے ہوتی ہے کیوں جو یہ اپنی غیرت ایمان بچائی کھڑے کفر دی مخالفت کھلوتی ہے پانچ سال کلندر اقبال فرما مایوس نہ ہو ان سے اے